حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی چنانچہ ہم نے دس دس آدمیوں کی طرف سے ایک ایک اونٹ اور سات سات آدمیوں کی طرف سے ایک ایک گائے مشترکہ طور پر ذبح کی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکتیس